بالصبر ان مع اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دینے کے بعد اس آیت میں صبر اور نماز کی اہمیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ مومن کی زندگی میں ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کی راہ میں مصائب کو جھیل جانے کا اہم ترین نسخہ صبر اور نماز ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا ہے وسطین خواشعین اور تم لوگ صبر اور نماز سے مدد لو اور یہ نماز اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والوں کے علاوہ لوگوں پر بڑا بھاری گزرتا ہے اور مسند احمد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو نماز پڑھتے تھے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک محرمات اور معاشی سے اجتناب پر صبر کرنا نمبر دو اعمال صالحہ اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا نمبر تین مصائب و حادثات زمانہ پر صبر کرنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیاست الشرعیہ میں لکھتے ہیں کہ حاکم کے لیے بالخصوص اور رعایا کے لیے بالعموم تین چیزیں عظیم مددگار ثابت ہوتی ہیں نمبر ایک اللہ کے لیے اخلاص اور دعا اور غیر دعا کے ذریعے اس پر توکل اور دل و جان سے نماز کی حفاظت و پابندی جو اللہ کے لیے اخلاص کی اصل ہے نمبر دو مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا نمبر تین تکلیف مصیبت اور حادثات زمانہ کے وقت صبر کرنا انتہا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور یہاں معیت سے مراد معیت خاصہ ہے جو اللہ کی محبت اور اس کی نصرت و قربت پر دلالت کرتی ہے یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور معیت کی ایک دوسری قسم معیت عامہ ہے یعنی اللہ اپنے علم و قدرت کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وہ معاکم اینما کن تم اور یہ معیت تمام مخلوق کے لیے ہے